حضرت زلیخا زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بی بی زلیخا عزیز مصر کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتی تھی اس کا باقی قصہ قرآن شریف میں موجود ہے اور نہ تورات میں بیان کیا گیا مگر اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کر لی تھی اور دو لڑکے اور ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی بہوالا تفصیل حقانی چنانچہ علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کی مغزولی کے بعد اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے متولی وزارت ہوئے تب آپ نے حضرت زلیخا سے نکاح کیا اور اس کی کل املاک کے مالک ہو گئے بہوالا تاریخ ابن خلدون اس واقعے کو ذرا تفصیل سے علامہ ابن حریف صبری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب فرعون مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے ملک کے تمام خزانوں پر امیر مقرر کر دیجئے میں بڑا محافظ و واقف کار ہوں تو بادشاہ مصر نے جس کا نام ریان بن وریف تھا کہا کہ بہتر ہے کہ میں آپ کو اسی عہدے پر مقرر کر دینا چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر یعنی شوہر زلیخا کی جگہ پر معین کر دیا اور وہ معذول کر دیا گیا عزیز مصر کا نام اطفیر یا قطفیر تھا اسی زمانے میں چند روز کے بعد مر گیا تب فرعون مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بیا حضرت زلیخا سے کر دیا اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی زلیخا سے ویسی ہی محبت ہو گئی جیسی کبھی حضرت زلیخا زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے تھی جب حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ رائل موجودہ حالات اس سے بہتر نہیں ہے جس کا تم ارادہ کرتی تھی حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے جواب میں کہا اے پیارے سے دیکھ مجھے ملامت نہ کیجیے کیونکہ میں حسین و خوبصورت اور دنیا میں ایک ناز پروردہ عورت ہوں اور میرا شوہر عورت کے کام ہی کرنا تھا اور آپ اپنے حسن و جمال میں ویسے ہی تھے جیسا کہ خدا نے بنایا ہے آخر میرے نفس نے مجھے ابھارا اور وہ مجھ پر غالب آیا مورخین کا گمان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کو کماری عورتوں کی طرح پایا اور ان کے دو بیٹے افرائیم اور ونچا پیدا ہوئے ہوئے اور انہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل چلی اور اسی مضمون کو بعض الفاظ کے تقجر کے ساتھ صاحب تعریف جزیدہ بھی یوں لکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک ریان نے غلے کے انتظام پر حاکم مقرر کیا اور تھوڑے دن کے بعد عزیز مصر کا بھی انتقال ہو گیا عزیز وہاں کا خزانچی تھا بادشاہ سے یہ جگہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت ریخا کو یاد فرمایا جب حضرت ریخا تشریف لائیں تو آپ نے پیغام نکاح دیا جو اسی وقت منظور ہوا اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بتیس سال کی تھی اور کی عمر تیس سال کی اور اب تک وہ کنواری تھی کیونکہ اس کے شوہر عورت کے نام کا نہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زریخا سے دو لڑکے افراہیم اور منصا پیدا ہوئے مگر تحقیق یہ ہے کہ یہ دونوں لڑکے آسنات ہی کے پتن سے پیدا ہوئے اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی بحاطہ بیوی تھی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت سریخا سے بھی بات کو آپ نے نکاح کر لیا تھا جیسا کہ متذکرہ بالا بیان ہے نیز اور مورخ بھی اس باب میں ان سے متفق ہیں شادی سے قبل کے واقعات شادی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے درمیان میں پیش آئے اور اپنی نوعیت کے لحاظ سے بہت دلچسپ و لطف ہیں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا نام رائل اور زلیخا لقب تھا اور یہ عابیل کی بیٹی تھی اور بعض نے اس کا نام بکا بن فیوش لکھا ہے مگر اکثر تاریخوں میں زلیخا ہی نام لکھا ہے اور یہی معتبر بھی ہے حضرت زلیخا کا باب ملوک قبط کی اولاد میں تھا یہ بادشاہ ملوک عرب کے داخل ہونے سے پہلے مصر پر حکومت کرتے تھے جن کو مورخین ملوک الرا کے نام سے ذکر کرتے ہیں زلیخا کا خواب حضرت زلیخا بڑی حسین و جمیل لڑکی تھی اور بڑے ناز نام سے پالی گئی تھی جب وہ جوان ہوئی تو اس نے ایک روز خواب میں دیکھا کہ ان قریب وہ مصر پر ملکہ ہونے والی ہے اور چاند اس کے سر کا تاج بن گیا ہے اور جس وقت وہ تخت حکومت پر بیٹھے گی اس وقت یہ تاج زیب سر کیا جائے گا اس نے اکثر لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھی چنانچہ اس کے سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اس خواب کے ذریعے کی یہ تعبیر ہے کہ اس کا نکاح مصر کے بادشاہ سے ہونے والا ہے لیکن ایک عرصہ اسی حالت میں گزر گیا اور خواب کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا یہاں تک کہ قطیر عزیز مصر کے ساتھ اس کا عقد ہو گیا جو اس زمانے میں بادشاہ مصر کی جانب سے جلد خاص کا محافظ یا وزیر تھا اس عہدے پر جو شخص معمور ہوتا اس کو عزیز مصر کہا کرتے تھے تب زلیخا نے خیال کیا کہ میرا خواب پریشان تھا اور یہ خیال کر کے اس نے اپنی تمام امیدیں اور فکروں کی انان اس طرف سے پھیر لی اور اس خیال سے بات آئی مگر اسی اسنا میں مصر کے سرزمین عرب داخل ہو گئے اور وہ ساری زمین پر غالب و حاکم بن بیٹھے لیکن انہوں نے اور سب ارکان حکومت اپنی اپنی جگہ پر بحال رکھے چنانچہ قصیر بھی اپنی جگہ پر بدستور رہا اور چونکہ وہ ایک بڑے عہدے پر تھا اس زلیخہ کی یہ حالت تھی کہ جو کلمہ زبان سے نکالتی وہ گوش ہوش سے سنا جاتا اور جو حکم وہ دیتی فوراً اس کی تکمیل کی جاتی اور جو کچھ وہ چاہتی فوراً قبول کیا جاتا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ کے ہاں سے اس کی ابتدا نامقبول ہوئی ہو غرض وہ اس شان و شوقت سے کی زوجیت میں رہی اسی عرصے میں ایک اسماعیلی قافلہ قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا اس اجمال کی تفصیل مندرجیل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سترہ برس کی عمر میں اپنے اور سب بھائیوں کے ہمراہ اپنے باپ کا غلہ چرانے جاتے تھے چونکہ راہیل متوفیہ کی یادگار میں اس کے حسن جمال کی ایک زندہ مثال تھے اس سبب سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی اور تمام بھائیوں کو اس وجہ سے رش تھا انہی دنوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستاروں چاند سورج آسمان سے اتر کر مجھے سجدہ کیا یہ خواب آپ نے پیارے باپ سے بیان کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ کسی فریب میں ڈال دیں گے لیکن بھائیوں کو خواب کا سارا حال حضرت یوسف علیہ السلام کا لیا کی زبانی معلوم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اس سے ان کے رش کو حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی حسب دستور صحرا نابلیس میں ایک روز یہ بکرے چرانے گئے تھے کہ سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا مگر روبن نے خون ریزی سے منع کیا اور کہا کہ اس بیاہان میں جو اندھا کنواں بنا ہوا ہے اس میں ڈال دو تھا کہ ادھر سے کوئی قافلہ نکلے تو وہ لی جائے چنانچہ مقام سرنا سے ڈیڑھ دو میل کے فاصلے پر جو اندھا کنواں واقع تھا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا اس کام سے فراغت کر کے یہ لوگ کھانا کھانے بیٹھے تو کہ اسماعیلوں کا قافلہ جلاد سے مصر کو جاتے ہوئے ادھر سے گزرا اہل قافلہ نے یہاں قیام کیا اور اپنے سخا کو کنویں پر بھیجا اس نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا اس نے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ لڑکا ہے اسی وقت سردار قافلہ کو آ کر خبر کی اس نے نکال کر اپنے اسباب میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا اور ان کے بھائیوں کو خبر لگی تو سب نے بال اتفاق بیس روپے میں اس کے ہاتھ بیچ ڈالا اور آپ کا کرتا بکری کے بچے کے خون سے آلودہ کر کے اپنے باپ کو لا کر دکھا دی اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے بازار مصر میں فروخت حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ سن کر نہایت صدمہ ہوا اور وہ اس غم میں مدت و مبتلا رہے اور قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں لے جا کر قطیر کے ہاتھ ایک معقول قیمت پر فروخت کر ڈالا بعض موریخوں نے اس کا نام اطیر اور بعض نے بوتیرار یا بوتیمار بھی لکھا ہے لیکن ترجیح قطیر ہی کو ہے اس نے اپنے گھر اور تمام کاروبار کا مختار کر دیا اور اپنی بیوی زلیخا کو ہدایت کی کہ اس کو بہت عزت سے رکھنا تاکہ اس کا وجود ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں زلیخا محبت میں گرفتار حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نور پیکر نوجوان تھے اور زلیخا نے اپنے شوہر کے حکم کی پوری پوری تعمیل کی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ زلیخا آپ سے رفتہ رفتہ بے حد محبت ہو گئی وہ اس قدر فریختہ ہوئی کہ آپ کو اپنے شوہر عزیز سے بھی زیادہ چاہنے لگی کئی بار آپ سے اظہار آرزو کیا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ہر وقت ٹالتے رہے کبھی اس کی ابتدا پر توجہ نہ دی ایک روز تختیہ پا کر زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو خالی کمرے میں لے گئی اور دروازے بند کر کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن پکڑ کر انہیں مجبور کرنا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو متنگی کیا آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا عزیز میرا آقا ہے اس کی خیانت کروں یہ بڑی بے انصافی کی بات ہے لیکن جب کسی بھی طرح زلیخا نہ مانی تو آپ اپنا دامن چھڑا کر بھاگنے لگے زلیخا بھی آپ کے پیچھے بھاگی اور کرتا پکڑنا چاہا مگر وہ پھٹ کر ہاتھ سے چھوٹ گیا اسی حالت میں دونوں دروازے تک پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام پر اکرام اور برات باہر سے عزیز آتے ہوئے دروازے پر مل گیا زلیخا نے اپنی برات کے لیے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر رکھا اور قطیر سے کہا کہ یہ مجھ سے برا ارادہ رکھتا تھا میں چلائی تو اپنا پیراہین میرے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ نکلا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ خود مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی تھی اور خود انہوں نے مجھے برے فیل پر بار بار ابھارا اور آج بہت مجبور کیا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا اور اپنی جان بچا کر بھاگا عزیز حیران تھا کہ اس بارے میں کیا فیصلہ کرے آخر ضلع کے خاندان میں سے ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ سچا ہے اور یہ جھوٹی ہے ہاں، یوں حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا عزیز سمجھ گیا کہ یہ زلیخا ہی کی چلاکی ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم اس سے درگزر کرو اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے گناہ کی معافی مانگ بے شک تو ہی قطوار ہے زلیخا کا دعوت کرنا چند روز میں اس واقعے کا چرچا مصر کے گھر گھر میں پھیل گیا ہر طرف عورتوں میں باتیں ہونے لگی کہ عزیز کی بیوی زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں دیوانی ہو رہی ہے جب زلیخا نے یہ حال سنا تو چند معزز عورتوں کو مدعو کر کے ایک پرور پر وقار محفل آراستہ کی ہر ایک عورت کے سامنے ترنت چنے گئے اور ایک ایک چھری سب کو دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خوب بنا سنوار کر چھپا رکھا اور ان مہمان عورتوں سے کہا کہ میں اسے بلاتی ہوں جیسے ہی وہ سامنے آئے تم کھانا شروع کرنا پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ آپ کا برآمد ہونا تھا کہ ایک پیکر حسن و جمال کو دیکھ کر ان سب پر کچھ ایسی حیرت چھائی کہ تربوز کاٹنے کے بجائے سب نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے یعنی زخمی کر دیے اور کہنے لگی کہ ماشاء اللہ یہ تو آدمی نہیں فرشتہ مال معلوم ہوتا ہے زلیخا نے کہا یہ وہی جس کے لیے تم مجھے ملامت اور بدنام کرتی تھی بے شک میں نے اس سے دل خوش خواہش کی تھی لیکن اس نے اپنے نفس کو بچا لیا اور اگر اب بھی میرا کہا نہ مانے گا تو ذلیل ہوگا اور سخت قید بھگتے گا حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا اللہ جس بات پر یہ مجھے آمادہ کرنا چاہتی ہے اس سے تو قید ہی بہتر ہے یا رب تو مجھے اس کے مکرو و فریض سے بچا اور مجھے ثابت قدم عطا فرما حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ دعا مقبول ہو گئی چنانچہ باوجود یہ کہ عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کی بہت سی نشانیاں دیکھ چکا تھا مگر زلیخا کے کہنے سے آپ کو قید خانہ بھجوا دیا اور تقریباً بارہ برس آپ کو قید کی مصیبت میں گرفتار رہے گو اس قید کا باعث زلیخا ہی ہوئی تھی اور اس نے اپنی رفع حفظت کے خیال سے ایسا کیا لیکن اس کا یہ طویل زمانہ جدائی بھی بڑی بے قراری اور نہایت مصیبت سے کٹا اور سارا عیش و آرام تلخ ہو گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں بیواؤں کی طرح زندگی کے دن بے لطفی اور بدمزگی سے گزر کرنے لگی اتفاق سے اسی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو شخص اور بھیجے گئے تھے ایک فرعون کا ساقی اور دوسرا باورچی خانے کا دروگا ان دونوں نے ایک رات کو خواب دیکھے حضرت یوسف علیہ علیہ السلام سے بیان کیے ساقی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور کا شیرا نچوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی رکھے ہوئے ہوں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں ہم کو اس کی تعبیر دیجیے کیونکہ ہمارے خیال میں آپ ایک نیک وقت اور سچے آدمی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں روزانہ یہاں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر دوں گا تعبیر دینا بھی منجلما ان چیزوں کی ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے مگر تعویذ دینے سے پہلے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں یہ کہ آپ نے ان دونوں کے سامنے خدا کی توحید اور دین حق پر ایک زبردست مؤثر تقریر کی بعد ختم تقریر کہا کہ اے قیدیوں تم میں سے ایک ساقی تو پھر اپنے عہدے پر اپنے آقا کو شراب پلانے پر مقرر کیا جائے گا اور دوسرے درغوں کا اس کے جرم کی سزا میں پھانسی دی جائے گی پھر پرندے اس کا سر نوچیں گے جس بات کو تم نے پوچھا اور جو تعبیر میں نے دی ہے ہو کر رہے گا پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بعد رہائی تو اپنے آقا فرعون سے میرا بھی ذکر کرنا چند روز کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کے موافق ظہور میں آیا مگر ساقی اپنی جگہ پر پہنچ کر فرعون سے آپ کا ذکر کرنا بھول گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام بدستور قید خانے میں رہے عزیز مصر کے دربار میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر دوسرے سال کے آخری دنوں میں فرعون نے اپنے ارکان دولت سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سات سبز بالیاں خوش ہیں اور سات خشک یہ خشک بالے سبز بالیوں کو کھا گئے اے دربار والوں اگر تمہیں خواب کی تعبیر دینا آتی ہو تو میرے خواب کی تعبیر دو انہوں نے کہا یہ ایک خواب پریشان ہے پریشان خواب کی ہم کو تعبیر دینا نہیں آتی اسی دربار میں فرعون کا ساقی بھی موجود تھا اس وقت اس نے اتفاق سے اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد آئی اس نے کہا کہ قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے اور تعبیر خوب دیتا ہے مجھے بھی تجربہ ہو چکا ہے اگر اجازت ہو تو میں وہاں جا کر اس سے دریافت کروں جو تعبیر وہ دے گا وہ بالکل صحیح ہوگی چنانچہ اسے اسی وقت اجازت دی گئی ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے آ کر خواب بیان کیا حضرت یوسف علیہ السلام سے تعبیر دی کہ مصر میں سات برس خوب ارزانی اور بافراد غلہ کی پیداوار ہوگی لہٰذا جس قدر فصل کاٹی جائے خوشوں خوشوں میں خوشوں میں نہیں لہٰذا جس قدر فصل کاٹی جائے خوشوں میں لگی رہنے دیں صرف تھوڑا سا خرچ بھر کر غلہ نکال لیں کیونکہ سات برس تک قحط پڑے گا اس وقت یہ غلہ کھانے کے کام آئے گا جو فرعون کو چاہیے کہ ایک ہوشیار آدمی مصر کی سرزمین پر معین کرے جو جا بچا افسر مقرر کرے تاکہ ابھی سے قحط کے زمانے کا انتظام شروع ہو جائے ان سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی اور لوگ انگور سے خوب شیرا نچوڑیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کچھ کہا تھا بادشاہ کے آگے جا کر کہا بادشاہ یہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد فرمایا جب چوکیدار پہنچا کہ بادشاہ سلامت حضور کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں تو آپ نے کہا کہ پہلے اپنے آقا کے پاس واپس جا کر پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے میرا خدا ان سب کے مقرر سے واقف ہے فرعون نے اسی وقت ان عورتوں کو طلبی کا حکم دیا جب سب کے سب دربار میں حاضر ہوئی تو پوچھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تم نے جو پھسلایا تھا اس کا سارا واقعہ بیان کرو کہ اصل بات کیا تھی اور یوسف کے قید کی کیا وجہ ہوئی ان سب نے کہا کہ ماشاء اللہ ان میں ہمیں تو کوئی برائی نہیں معلوم ہوتی اور نہ کچھ ان کا قصور ہے زلیخا خان نے ان کی پاک دامنی کا اقرار کیا اور کہا بے شک جو ہر بات کی وہ ظاہر ہو گئی ہے میں نے ہی اس کو پسلانا چاہا اور وہ بالکل سچا اور بے خطا ہے اور میں نے ہی اسے بلا وجہ قید خانہ بھجوایا ہے اس صفائی کے بعد فرعون نے آپ کو طلب کیا اور جب دیکھنے سے حسن صورت اور گفتگو کرنے سے خدا داد صلاحیت کا حال معلوم ہو گیا تو حکم دیا کہ آج سے آپ میری مصاحب میں رہیں گے پھر آپ کو اپنی رعایا کے تمام اختیارات دیے اور قحط کا انتظام بھی آپ کے سپرد کیا آپ اپنی مرضی کے موافق سب کچھ کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سرزمین مصر کے تمام خزانوں کا نگراں مقرر کیجیے تو بہتر ہے کیونکہ میں اس کام سے خوب واقف اور بڑی حفاظت سے کرنے والا ہوں چنانچہ یہ خدمت خدمت خوشی سے فرعون نے حضرت یوسف علیہ السلام کی ذمے کی اور اب آپ بڑے و احتشام اور عزت و احترام سے اپنے فرائضی منصبی ادا کرنے لگے اور فرعون نے بروایت تورات شہرواں کے کاہن فوتفرہ کی بیٹی آسنات کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا پھر عزیز کی وفات کے بعد زلیخا بھی آپ کی زوجیت میں آ اور مدت و جدائی کے صدمے کے بعد اپنے منہ مانگی مراد پائی پھر ان کے بدن سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی غرض اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی سب نعمتیں عطا فرمائی اور ایک طویل تکلیف کے بعد آسانی کا زمانہ آیا جو زندگی بھر رفیق و شریک حال رہا یہاں تک کہ موت نے اپنے وقت مقرر پر آ کر سب عیش و عشرت اور حیات مستم مار کا خاتمہ کر دیا اور دونوں قبر میں آرام کی نیند کیا سوئے اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہو آمین ثم آمین